رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي رب زدني إلما سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سيدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى علیہ وأصحابه وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مال اہل سیت صفحصیت قابلہ آجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی تو بھی فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور مقبول فرمائیں میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے اسی طرح سب سے بڑا گنا یعنی اکبر القبائر جو ہے وہ بھی شرک ہے اور اسی طرح میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والا جو ہے وہ شرک ہے اور اسی طرح اللہ کے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ شرک کرنے والے پر جو بس میں کیا کروں بیٹھ جاؤ جی نہیں یوں ہوں کیا کریں قرآن سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو شرک پہ مر جائے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اسی طرح میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں لیکن کسی مشرق کے لیے حضور کی شفاعت بھی نہ جائز ہے اور حضور نے فرمایا میں بھی صرف اس کی شفاعت کروں گا جو مرے اور شرک نہ کرے اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے سارے گنا بخش دیں گے مگر اگر شرک پہ مر جائے تو شرک کی بخش جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی یہ ساری آیات جو ہے اللہ کے قرآن سے میں نے عرض کی تھی اب اسی میں ایک آیت جو میں نے آج کے درس میں پڑھی ہے وہ سن لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو درو شریف پڑھ لیا کریں حضور کی ذات مبارک جتنی دفعہ نام آئے درو شریف پڑھ تو حضور کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا بطور خاص کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی طرف وحی فرمائی ہے اور وہ وحی مبارک کیا ہے کہ ان اشرت تھا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا حالانکہ نبی شرک سے معصوم ہیں اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں اللہ کے نبی شرک سے پاک ہیں وہ قبائر سغائر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں اللہ کے نبی معصوم ہیں تو یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ عملوں کا ہم آپ کے عمل بھی نعوذ باللہ مٹا دیں گے یعنی اگر نعوذ باللہ یعنی اللہ سبیل الفرض ہے ورنہ نبی تو پاک ہیں انبیاء تو آئے شرک مٹانے کے لیے ہیں لیکن اللہ پاک بتلا رہے ہیں کہ شرک ایسی بڑی بلا ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ کے نبی سے بھی یہ ہو جائے تو ہم اللہ کے نبی کے عمل بھی برباد کر دیں گے اس لیے شرک اتنی بڑی بلا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ہے اب آپ محبت سے ضرور شریف پڑھیں اور میں آپ کو حصوں محبت سے سارے ضرور شریف پڑھ لیں سو کی مادی لاہ رب لال لا شری له لالی کا اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرا محبوب میرا حبیب میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اور امت کو سمجھا دیں ان سلا دی میری نمازیں میری عبادت بدنی میری عبادت مالی میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب کس کے لیے ہے فرمایا اللہ کے لیے ہے لا شریک رہو جس کا کوئی شریک نہیں ہے وبزال کا عمر تو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اسی طرح بنا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کہتی ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں یہودی کہتی ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں نسرانی کہتی ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اللہ نے فرمایا نانا کا کان ابراہیم یہودی ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی جھوٹھی ہے نصرانی بھی جھوٹھی ہے یہ دونوں ملت ابراہیم پہ نہیں میرا ابراہیم حنیفن سب کو چھوڑ کے میرا دین اختیار کرنے والا سارے طریقے چھوڑ کے میرے رستے پہ چلنے والا اور میری ابراہیم کی تو شان یہ ہے بما کا نمین مشرقی اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں ہے وہ تو میں ہے وہ اب الموحدین ہے وہ امام الموحدین ہے وہ اب الانبیاء والمرسلین ہے علیہ السلاد والسلام جس کی ضروریت سے میں نے نبی پیدا کیے ہیں پیغمبر پیدا کیے ہیں اب اسی طرح سنے اللہ کے قرآن کو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے سمجھے اللہ نے فرمایا مسلمانوں اگر تمہارا رشتہ دار اگر تمہارے والدین اگر تمہارے اقربا اگر تمہارے بیوی بچے اگر وہ شرک پہ مر جائے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہو شرک کتنی بڑی بلا ہے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچا اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کو شرک سے بچا یعنی دیکھو ہر کسی کے لیے دعا ہو سکتی ہے ہر گناہگار کے لیے فاسق کے لیے فاجر کے لیے شرابی کے لیے زانی کے لیے بڑے سے بڑے بدکار مر جائیں تو بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ مغفرت فرما دے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے لیکن اللہ نے فرمایا جو میرا باغی ہے جو مشرق ہے جو شرک پہ مر جائے اس کے مرنے کے بعد آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے فرمایا ماں کا النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم اصحاب الجحيم اللہ کا قرآن غور کر ما کان للنبی اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں آمنو اور ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں میرا اللہ کس بات کی فرمایا شرک پہ مرنے والوں کی بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ولو کانو انی قربا چاہے وہ ان کے رشتے دار کیوں نہ ہوں وہ ان کے کیوں نہ ان کے مرنے کے بعد بخشش نہیں مانگ سکتے مم لهم انہم صحاب الجحیم اللہ نے فرمایا جب ان پہ واضح ہو گیا ہے کہ مشرق کا ٹھکانا جہنم ہے مشرق کا مقام جہنم ہے مشرق کا مقام جہیم ہے مشرق کا مقام جو ہے نار ہے جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں النار جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اصحاب النار جب اب میں نے بدلا دیا ہے کہ ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب یہ میری مہر لگ گئی ہے تو بخشش مانگنے کا کیا فائدہ اللہ اکبر اسی سے اندازہ کریں میرے عزیز میرے بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہو لاکھ یاد رکھ لو خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے اللہ کا قرآن ہے تم نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے اگر کعبے کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی گمراہی کی بات کروں تو کیا خدا کو میں قیامت میں جواب نہیں دوں گا مسئلہ سمجھ لیں خدا کی قسم ہے ایک کروڑ حج پڑھ لو زندگی ساری مدینے میں محمد مدنی کے روزے پہ نظریں ٹکا کے گزار دو ساری زندگی چلے کرتے رہو ساری زندگی ذکر کرتے رہو ساری زندگی وزیر پڑتے رہو اگر عمل میں شرک آ گیا اللہ فرماتے یہ سارے عمل جھیلے کے برابر بھی نہیں کرتے اللہ سے دعا کر اور بعد کو سمجھ جی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہہ دو علیہ السلام جب اللہ کے نبی کا نام آئے کہیں علیہ السلام والسلام میرے مدنی کا نام آئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ اور اللہ کے ولی کا نام آئے تو کہیں رحمت اللہ علیہ مسلمانوں اللہ کے گھر میں آئے ہو آداب سیکھو مسجد میں آنے کے آداب سیکھو پانی پینے کے آداب سیکھو طواف کرنے کے آداب سیکھو ان سب سے زیادہ ضروری ہے حج کرنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں اور حج سے پہلے اپنے عقیدوں کو بالکل اسی طرح بنا لیں جو عقیدہ میرا مدنی لے کے آیا ہے اسی مکے میں قرآن اترا ہے اسی صفا پہ کھڑے ہو کے محمد مدنی نے توحید کا پرچم لہرایا ہے اور اسی مکے مکے کی گلیوں میں اللہ کی توحید کے لیے محمد مصطفیٰ نے انگاروں پہ زندگی گزاری ہے اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے دلال کو تڑپایا گیا ہے بی بی سمیہ کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے شہیب اور روم کو تختائی ختم بنایا گیا ہے وہ مسئلہ کیا تھا محمد مدنی شرک مٹانے والے تھے کفر اور مشرقین ابو جہل شرک جلانے والے تھے لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین جب آتا ہے حق غالب ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے اللہ اللہ صلی جب میں کہوں یار خدا کا نام مانو دس سال ہو گئے اس کو جناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو سمجھے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلاد وسلام آپ خلیل اللہ ہیں شان والے پیغمبر ہیں جن کی یعنی نسل میں سے دو بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق ہیں اور اسحاق کی اولاد میں اللہ نے چوبیس ہزار نبی پیدا کیا ہے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے ایک یتیم آمنا کا لال بھیجا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے یعنی حضور کا نسب بھی اسماعیل اور ابراہیم اور اسحاق جو ہے مثلا حضرت یعقوب ابن اسحاق یوسف ابن یعقوب یوسف بھی پیغمبر یعقوب بھی پیغمبر اسحاق بھی پیغمبر پھر ان کی اولاد نسل در نسل پیغمبر علماء نے فرمایا چوبیس ہزار پیغمبر ہیں یعنی ابل انبیاء ہے اور حضرت خلیل اللہ وہ شان والے پیغمبر ہیں کہ جد امجد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ میرے ابا ابراہیم اور فرمایا تمہارے ابا ابراہیم اور حضور نے فرمایا کہ میراج والی رات جہاں میں نے اللہ کی اور نشانیاں دیکھی ہیں اللہ کا وہ کعبہ جو ساتویں آسمان میں ہے اس سے پشت لگا کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن یعنی کی داڑھی مبارک سینے تک ہے اور حضور نے فرمایا وہ اتنا جمال والے ہیں اتنے خوبصورت ہیں میں ان کی کوئی تشبی بھی نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا صحابہ کو تمہیں سمجھانے کے لیے بتلا دوں کہ ان کی شکل مبارک ایسے تھی جیسے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل من ہاضا یہ کون ہے اور یہ کون سا مقام ہے تو جبریل نے کہا آمنا کے لال حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین میں اللہ نے تیری امت کے لیے کعبہ بنایا ہے یہ آسمانوں میں فرشتوں کے لیے کعبہ ہے اور اس کا نام بیت البامور ہے اور تم حاجی تو خوش قسمت ہو روزانہ طواف کر لیتے ہو اللہ کے نبی کو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے کعبہ ہمارے لیے بنایا ہے ستر ہزار فرشتہ ایک دن میں اس کعبے کا طواف کرتا ہے اور جو ایک طواف کر لے اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے گا حضور نے فرمایا اچھا یہ تو اللہ کا اور یہ بندہ کون ہے یہ تو بڑا جمال والا ہے بڑا خوبصورت ہے اور تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حاضابی کا ابراہیم میرا مدنی یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہے حضور فرماتی ہے میں آگے بڑھا میں نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کے کہا کہ مرحبن بل ابن ہی بن نبی سال میں اپنے نبی اپنے سالے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں یہ شان والا پیغمبر ہے اور باپ جو ہے آدر مشرق ہے شرک کرنے والا بتوں کی پوجا کرنے والا بتوں کو بنانے والا بتوں کو سجانے والا ہے حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا لمبی بات ہے آخر باپ نہ مانا باپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا لڑ نہیں سکتا لیکن مشرق قوم میں میں نہیں رہ سکتا لہذا میں آپ کو آپ کی قوم کو علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تبارک بچانا آپ کے گناہ معاف کر دیں آپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیں یہ میرا وعدہ ہے اور حضرت ابراہیم اپنے وعدے پہ قائم ہیں جہاں دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں وبی ان کا نمین میرا اللہ میرے اب آزر کی مغفرت وہ گمراہوں میں گمراہ اور یہاں یہ یاد رکھ لو بعض لوگ کہتے ہیں آزر ابا نہیں بلکہ چاچا ہے لیکن یہ باتیں ہماری اپنی ہیں قرآن نے ہر جگہ کہا یا آباتی یا آباتی یا آباتی ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ آزر آپ کے ابا ہے جب قرآن ابا کہتا ہے تو ہمیں چاچے کہنے کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ چاچا ہے تو چاچا بھی تو باپ کی جگہ ہے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما لیکن آدر شرک کی حالت میں مر گئے اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے فرمایا خلیل اللہ آپ کو اس وقت تک دعا مانگنے کی اجازت تھی جب آدر زندہ تھا امید ہو سکتی تھی کہ وہ کلمہ تو عید پڑھ کے شرک چھوڑ دے اب وہ شرک پہ مر گیا ہے خبردار آج کے بعد اس مشرق کے لیے کبھی مجھ سے دعا نہ مانگنا اللہ اکبر دعا کرو مسلمانوں اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا یاد رکھنا یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں کسی ہیر رانجے کے دوڑے نہیں کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کہانی یا کتاب نہیں اللہ کا قرآن ہے ماں فارو سگو فارو ابھی اللہ اما دہ فلما تبين أدو لله تبرأ منه اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے بخشش مانگی استغفار کیا اپنے ابا کے لیے اللہ وہ جو وعدہ کیا تھا ایک وقت مقرر تک فلما تبینا جب یہ بات کھل گئی باتیں ہو گئی ظاہر ہو گئی کہ انحو اللہ کہ آزر اللہ کا دشمن ہے آزر مشرق ہے تب من ہو ابراہیم بری ہو گئے کہ میرا اللہ میرا کسی مشرق سے تعلق نہیں میں بری ہوں میں اب نہیں مانگوں گا اور ہم مسلمان ہیں جو مرضی آئے شرک کریں کفر کریں جداد کریں جو مرضی آئے نعوذ باللہ کرتے رہیں اور اس کے بعد بھی سمجھیں اللہ کا گھر ہے اللہ کے دروازے پہ آ گئے ہیں میرا بھائی اللہ معافی دیں گے سارے دنیا کے گناہ مٹ سکتے ہیں لیکن شبد ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے اب اسی طرح دیکھیں گے جناب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کہہ دو علیہ السلام اور سارے دروش پڑھ لیں میرا بھائی تک کتنے ایمان سے کہیں ہمارے حجاج گرام ہیں ان سے پوچھو کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج پہ آ گئے وہ کہتے ہیں سائیں بس داتا کی مہربانی بھائی شکر ہے ماشاء اللہ بھی گیا سائی مرشد کی نظر ہے آیا اللہ کے گھر میں ہے بھیجا داتا صاحب نے یعنی یہ شرک تو اللہ معاف کرے اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل ہیں علیہ نہیں سلاد وسلام قیامت کا دن ہوگا میدان محشر ہوگا تمام انبیاء کھڑے ہوں گے اور حضرت ابراہیم کے والدہ آزر جو ہیں ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے آدھا حضرت خلیم کی جب نظر پڑے گی تو رو کے کہیں گے میرا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں میں اپنے نبیوں کو اپنے ایمان والوں کو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کروں گا میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گا او یہ آباد اب آباد میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ خلیل کا باپ ہو اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے مسئلہ سمجھو اللہ کے قرآن کو سمجھو مانو نہ مانو تمہاری مرضی لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی توحید کسی نے سمجھائی نہیں تھی یہ نہ کہنا جی ہمیں مسئلہ پہنچا نہیں ہے اور ہمارا تو عقیدہ تھا کہ جتنا بندہ گناہ گار ہے غیر اللہ کا پجاری ہے بس مرشد قیامت میں چھڑوا لے گا اور لاکھ مرشد ایک طرف اور اللہ کا نبی ایک طرف عقیدہ سمجھو اللہ کے اولیاء پر حق ہیں لیکن کروڑوں اولیاء اللہ کے ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ولی ولی بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے نبی کا امتی نہ بنے اس وقت تک تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے اب یہ دیکھیں پیر نہیں مرشد نہیں کوئی غوث نہیں ابدال نہیں کتب نہیں اللہ کا نبی ہے اور خلیل اللہ ہے اتنا بڑی شان ہے کہ جس کو اللہ نے کہا میرا دوست اللہ نے فرما دیا کہ میرا کیا ہے خلیل من دوست ابراہیم کیا ہے اللہ کے ویسے تو سب نبی دوست ہیں لیکن جن کو اللہ کہہ دے کہ میرا دوست ہے اور حضرت خلیل کھڑے ہیں کہتے ہیں میرا اللہ میرا باپ ہے باپ اور میرے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ بھی نہیں کہ مجھے پتا نہ ہو آپ مہربانی کریں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم زمین کی طرف دیکھو نیچے نظر ڈالو ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے اللہ حکم دیں گے اب آنکھیں اٹھا لو دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا اللہ حکم دیں گے کہ آدر کی شکل جو ہے وہ ایک جانور کی بنا دو لیکن جہنم میں ڈال دو اور میں ابراہیم تجھے رسوائی سے بچا لیا اب کوئی نہیں پہچان سکتا لیکن مشرق کا ٹھکانا جہنم ہے فرمایا اب اس کی شکل کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آدر ہے کون ہے خلیل اللہ کا باپ ہے اس لیے میں نے اس کو جانور کی شکل میں بدل دیا ہے لیکن جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا کہ میں یو شرک بلّا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے جنت حرام ہے اور جہنم اس کا گھر ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے خدا کے بندے اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو اور اللہ تو دے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے قرآن میں نظریں ڈال کے فرمایا لا را صحاب الجنہ فرمایا میرے مومنوں میرے قرآن پڑھنے والوں جہاں جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح پر میں کان من کمن کان موبین لا یستون فرمایا جو مومن ہے اس کے مقابلے پہ جو کافر مشرق ہے میری حد عقیدے میں نکلنے والا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمایا اللہ نے فرمایا کیا مد والا دن ایسا ہوگا کہ مشرقوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور مومن کا چہرہ جو ہے وہ چودھری کی چاند کی طرح روشن چمکنے والا ہوگا اسی طرح قرآن کھول کے دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے تم مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة دئی قدرة أولئك کہ ملک کا اللہ فرماتا ہے کہ والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے واہ کا ہنسنے والے مستب شیرت خوشیاں کرنے والے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا جن پہ سیاہی ہوگی اور جن پہ سیاہی ہوگی یہی کافر ہیں کھلا کفر کرنے والے شرک کرنے والے اور جو مومن ہیں اس کا چہرہ چمکنے والا وجوہ ہوئی ناظرت علا رب بہا ریوا اور یہ وہ چہرے ہوں گے یہ توحید والوں کے چہرے ایمان والوں کے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے دعا کر اللہ ہمیں دیدار والا چہرہ بنا دے اللہ ہمیں مسرتوں والا چہرہ بنا دے اللہ ہمیں جنتوں والا چہرہ بنا دے اب حدیث مبارک پہ غور کریں پہلے درود پڑھیں اور میں محمد مدنی کی حدیث اللہ علیہ وسلم اللہ محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ ضرور شریف پڑھا کریں جتنا ہو سکے نا حاجی اور یاد رکھو جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے یا قرآن پڑھو یا درود پڑھو بس سب بدی سے بھول جاؤ اللہ اکبر اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے زبان پہ قرآن ہو یا درود محمد مصطفیٰ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا قیامت میں زیادہ میرے مدنی کا قرب نصیب ہوگا اور ایک صحابی تھے میرے مدنی کے پاس آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں نے اپنے دن کے وقت جو ہیں تقسیم کیا ہوا ہے تین حصے تو میں اور بھی پڑھتا رہتا ہوں اور آد وظائف اور ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں پڑوں گا آپ نے فرمایا نہ نہ میرے درود کے ہاں اور بڑھا دے نے کہا اچھا حضور میں تین حصے وقت کے درود پڑوں گا اور صرف ایک حصہ جو ہے باقی وظیفے پڑھوں گا آپ نے فرمایا درود کو زیادہ بڑھا دے نے کہا اچھا حضور بس اللہ کے فرائض کے بعد سارا وقت درود پڑھوں گا پر میں ازن یکسی ہم کا وغم کا اس کی برکت سے اللہ تیرا ہر ہم تیرا ہر غم مٹا دیں گے دعا کر اللہ ہمارے ہم بھی مٹا دے اللہ ہمارے غم بھی مٹا دے اللہ ہمارے اولادوں پہ رحم کرے اللہ گھر والوں پہ رحم کرے ہماری بیٹیوں بیٹیوں پہ جوانوں پہ بہنوں پہ رحم فرما دے اللہ بعد ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں پھر دین سے آباد کر دے اللہ ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو پھر دین سے رونق دے دے اللہ میری بیٹیوں کے پردے اتر چکے ہیں انہیں فاطمہ والا حیا دے دے اللہ وہ آج بازاروں میں کھلے چہرے سے پھرتی ہیں انہیں عائشہ والی وفا دے دے میرا اللہ انہیں بیوی رکیہ بیوی زینب بدھی ام کل والا شرم عطا فرما دے انہیں حضور کی بیویوں والی چادر عطا فرما دے انہیں دین والا پردہ عطا فرما دے میرا اللہ بیوی کو شوہر کی اطاعت عطا فرما دے بیٹیوں کو باپ کی خدمت عطا کرا دے اللہ باپوں کو اولاد بے رحمت عطا فرما دے اللہ ہمارے داخلی خارجی بیماری جھگڑے سب دور فرما دے اللہ تیرے سوا مانگنے شرک ہے تو نہ دے تو ہم کہاں جائیں ہم دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں سب کے دامن محبتوں سے بھر صلی اللہ علیہ وسلم میرا مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ بیٹھے ہیں آپ کو اطلاع ملی حضور آپ کے چاچا جو ہے ابھی طالب ان کی بیماری میں بڑی حالت خراب ہے اور بالکل موت کے قریب ہیں حضور کو خبر ملی تو حضور فوراً ہر چیز چھوڑ کے سیدھا ابھی طالب کے پاس گئے سمجھ لو یہ ابھی طالب کون ہے یہ سکا چچا ہے محمد رسول اللہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو محدثین ہیں حدیث پڑھانے والے حدیث لکھنے والے حدیث سنانے والے یہ قیامت میں محمد مدنی کے زیادہ قریب ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے فرمایا جب لکھتے ہیں کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتی ہیں تو کہتی ہیں کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لکھنے میں بولنے میں پڑھنے میں ہر وقت محمد مدنی پہ درود ہے اور جتنا درود زیادہ پڑے گا اتنی قیامت والے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا اتنی حضور کی سنت میں چلنا نصیب ہوگا اور بھیا آپ اپنی گردن ذرا آگے فرما لینا مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کہ وہ چچا ہے ابھی طالب ہے اور یہ وہ چچا ہے کہ جس نے ساری زندگی میرے مدنی سے پیار بھی کیا ہے اور میرے مدنی پہ اپنا جان مال نثار بھی کیا ہے اور حضور کی خدمت بھی کی ہے اور اتنا پیار ہے حضور سے کہ دسترخان ابھی طالب کا لگ جاتا ہے ساری اس کی دفتر خان میں موجود ہے اور میرے مدنی محبوب کو دیر ہو گئی اور مت روٹی شروع نہ کرو جب جی تک محمد مسلمان آئے اور قرب اتنا ہے اتنا قرب ہے کہ رات کو حضور کو کہتے کہ میرے بھتیجے میرے بیٹے میرا مدنی محمد مصطفیٰ مہربانی کر تو میرے بستر پہ میرے کٹھے سو جائے گا اور اس کے بعد اصرار کرتے اور کہتے کہ آپ نے اکیلا آپ رات ہے مکے مدینے کی گرمی ہے آپ نے مہربانی کر کے قمیص اتار دیا کرے حضور فرماتے نا مجھے کپڑا اتارتے ہوئے حیا آتی ہے اور ابھی طالب کہتا ہے خدا کی قسم ہے جب محمد مدنی میرے بستر پہ سوتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ میرا سارا بستر جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا ہے کیوں نہ مہکے حضور کے تو پسینے میں بھی خوشبو ہے ہمارا ایمان ہے نا حضور کے پسینے میں بھی خوشبو ہے صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ گزرے تو پوچھنا پڑتا ہے محمد مصطفیٰ گزرے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ رستے گلیاں گواہی دیتے ہیں کہ یہاں سے گزر گیا ہے گزرنے والا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کر اللہ ہمیں حضور کی سنت کی خوشبو نصیب کر اللہ ہمیں بدعت والی بدبو سے دور کر دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید والی خوشبو نصیب فرما دے اللہ اپنے گھر میں لے آیا ہے اور حاجیوں غور کرو ایمان سے کہیں عرب سے آئیں عجب سے آئیں کہیں سے آئیں ایمان سے کہیں جب سب سے پہلے احرام باندھتے ہو سب سے پہلا ترانہ کیا ہے سب سے پہلا سبق کیا ہے حاجی کو یہ نہیں کہا گیا قرآن پڑھو حاجی کو یہ نہیں کہا گیا بسم اللہ کا وظیفہ کرو حاجی کو یہ نہیں کہا گیا کوئی آفر ہے لبئی کلبیک لبئی کا پہلا پہلا حاجی کا سبق ہے لبئی لبیک لبئی کا اللہ تیرا شریف لا شریک الگ غلط اور پھر اللہ فرماتا ہے میرا حاجی میں اس پہ بس نہیں آگے بھی اقرار کر کے ان الحمدہ بننے مدا ان الحمد نعمت اللہ کا حمد تیرے لیے سب نعمتیں تیرے لیے اللہ فرماتے ہیں نا حاجی آگے اقرار کر ان الحمدا نعمت اللہ کا ول ول ملک یہ ملک کس کے لیے ہے ملکوت کس کے لیے ہے کائنات کس کے لیے ہے ارض سما تیرے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی بس نہیں پھر آگے پڑھنا شریک الگ اللہ فرماتا ہے اول بھی کہ لا شریک کا آخر میں بھی کہ لا شریک لاچا احرام بان تو اقرار کر کے شریک شریقہ لاچا مینا میں جائے تو اقرار کر لا شریقہ لاچا عرفات میں جائے تو اقرار کر کے شریک شریقہ لاچا اور مزدلفہ میں آئے تو اقرار کر گلا شریح کا لاچا اور قربانی کرے تو اقرار کر کے لا شریک علاقہ علماء نے لکھا ہے ثواب کے بھی سات چکر ہے اور صفا مروا کے بھی سات چکر ہے اللہ کی حکمت ہے آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی اللہ نے ساتھ بنائی ہے اور یاد رکھو جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں اس لیے علماء کہتی ہیں اللہ کی حکمت ہے بندہ طواف کر لیتا ہے عمرے میں صفا مروا دوڑ لیتا ہے بندہ بنا میں کھڑا ہے عرفات میں کھڑا ہے کہتا ہے لبئی کل لبئی کا میں حاضر ہوں میرا اللہ میں حاضر ہوں میرا اللہ میرا اللہ میں نے سات چکر کاٹ کے نظر ڈالی ہے سات دفعہ دوڑ کے نظر ڈالی ہے میں نے خلیل کی بیوی کے دوڑنے پہ نظر ڈالی ہے میں نے اسماعیل کی قربانی پہ نظر ڈالی ہے میں نے کابے کے طواف میں غور کیا ہے میں نے آسمانوں میں غور کیا ہے میں نے ساتو زمینوں میں غور کیا ہے سب کچھ غور کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں گلا شریک کہ میرا اللہ لبیک اللہ لبیک لبائی کا لا شریک لگا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر طواف گرنے کے بعد صفا مروا دوڑنے کے بعد مینا قربانی عرفات مزدلفہ کے بعد تیرا عقیدہ بن گیا ہے لا شریک لگا اور میرا بھی فیصلہ سن لے کے میں نے بھی جہنم کے ساتھ دروازے تیرے لیے بند کر دیے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا ہے دعا کر اللہ جہنم ہم پہ حرام کر دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے اور اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے اور یاد رکھو اللہ بغیر حساب نصیب کر دے ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اب دیکھیں ابھی طالب ہیں میرے مدنی کا سچا عاشق ہے آپ کا چچا ہے آپ کا معاون ہے آپ کا ام ہے سارے مشرقی نے مکہ آئے ہیں لیکن ابھی طالب نے کہا مکے والو یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اگر کوئی آنکھ برا دیکھے گی یا کوئی ہاتھ مدنی کی طرف بڑھے گا تو ابھی طالب وہ ہاتھ کاٹ دے گا وہ آنکھیں نکال دے گا تم میرے مدنی کا دین نہ مانو لیکن میرے مدنی کو ستایا نہ کرو وہ چچا ہے آخری وقت ہے بیمار ہے مرنے کے قریب ہے موت کی گھڑی آنے والی ہے حضور تشریف لائے ہیں اور بایات کھول کے دیکھ لیں سیاستہ کی حدیثوں میں موجود ہیں جب حضور آئے ابھی جہل بد بخت بھی بیٹھا ہے ابھی لہب بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جہل نے دیکھا کہ محمد مدنی آ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہنے لگا ابھی طالب کے ساتھ پھیل کے بیٹھ جاؤ کوئی جگہ نہ چھوڑو محمد پاک کے بیٹھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بدری قریب بیٹھ جائیں اور ابھی طالب مسلمان ہو جائے اللہ اکبر یا اللہ رحم فرما دے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لیکن ابھی طالب نے اشارہ کیا اس نے کہا محمد احدین میرے قریب بیٹھ جاؤ ادھر غریب آ جاؤ حضور بیٹھ گئے اور حضور نے کیا حکم دیا اور کیا فرمانا یا امی یاد رکھیں حدیث مصطفیٰ ہے فرمایا کل کلی متن کل کلی متن کے نبی نے فرمایا کہ ابھی طالب میں ہر کر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے آگے تیری بخشش کے لیے کچھ جھگڑنے والا تو بن سکوں بات سمجھے بھی جھگڑنے والا مانا ہمارا پڑھ لے مسلمان ہو گیا بس مسلمان ہو گیا تو جنت آ گئی لیکن وجہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ڈوبنے لگ جائے یا مرنے لگ جائے موت قریب آ جائے اور سکرات الموت لگ جائے پانی گڑ کر کے باہر نکل آئے اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا اس لیے حضور نے فرمایا کہ وقت تو گزر چکا ہے تیری موت تو بالکل قریب ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھنے لے لیکن میں کہنے والا بن سکوں اللہ اکبر پتا ابھی طالب نے کیا کہا یہ بعد لوگوں نے روایات بنا رکھی ہیں کہ ابو طالب بھی مسلمان تھا اصل میں وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ابو بکر کا ابا تو مسلمان ہو گیا تو علی کا ابا مسلمان نہ ہو اس لیے ان بچاروں کو کس سے روایتیں بنانی پڑیں گی نہیں نہیں حضرت علی کا پگ اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی شان ہے نون باپ ہے بیٹا کافر ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اور باپ کافر ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے کسی کے بنانے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جائے گا پتا ہے کہ ابھی طالب نے کیا کہا ابھی طالب نے کہا میرا بیٹ میرا بھتیجا یا ابن امی میرے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تو سچا نبی ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دوں لیکن برادری تانا دے گی کہ ابھی طالب نار سے آگ سے ڈر گیا ہے لہذا نار ارل آر مجھے وہ تانا قبول نہیں جہنم کی آگ قبول ہے میں تیرا کلمہ نہیں پڑتا اللہ اکبر اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں سب کو کلوا نصیب فرما اب جناب جب انکار کر دیا تو حضور کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب کھڑے ہو گئے آمنا کے لال کھڑے ہو گئے حضور باہر آئے تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کان حزین حضور غمگین ہیں اداس ہیں اور آنسو مبارک نکلے ہوئے ہیں حضور آ رہے ہیں کہ میرا محسن ہے چچا ہے لیکن شرک میں مر گیا اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے اب سنے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فرمایا اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ میرے مدنی کے پاس حاجیو قرآن پڑھو قرآن سنو باتیں نہیں خدا اللہ نے فرمایا جبری جلدی جاؤ ان گلا من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء اللہ اکبر ہم تو سب حضور کے غلام ہیں نا رشتہ رشتے داری تو نہیں نا ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں ہمیں تو صرف امتی ہونے کی نسبت ہے کرابت نہیں داری نہیں لیکن یہ تو چچا ہے چچا کیا ہوتا ہے چچا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے رام و میں ابھی ہے چچا ہو یہ چچا بھی وہ ہے جو جان نثار ہے وفادار ہے جس نے شیب ابھی نے حضور کے ساتھ قید کر دی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی کلا تحدی

اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نئی ہدایت دینے والے جس کو پسند کریں ہدایت دینے والا اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے دیں غم کرنے سے کیا ہوگا ہدایت میرے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں اب اندازہ کریں جناب اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کو سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر رشتے دار شرک بن مر گیا ہے پہ مر گیا ہے تو خبردار ان کے لیے بخشش نہ مانگے کیونکہ ان کے لیے میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے اب شرک اتنی بڑی بلا ہے ظلم عظیم ہے اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں اکبر القبائر یا رسول اللہ یاد رکھو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ ہے کبیرہ ہو ہوتا ہے اور ایک گنا ہے ہوتا ہے اور ایک گنا کو صحابی کہتے ہیں اکبر القبائر جو سارے کبائر میں بھی بڑے بڑے گنا ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا اور دیکھیں پوچھنے والا صحابی اور جواب دینے والا کون ہے محمد رسول اللہ اس نے کہا حضور ہمیں یہ بتلائیں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہے نے فرمایا الشوا کو بلاہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کبائر کا بھی کبائر اکبر القبائر جو ہے سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور اسی طرح قرآن کھول کے دیکھیں اسی صفا کی پہاڑی پہ جس پہ حاجی ہو تم عمر میں دوڑ رہے ہو اسی صفا کی پہاڑی پہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور میرا مدنی آمنا کا لال پہاڑی پہ بیٹھے ہیں صفا پہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کی عورتیں آئی ہیں اسلام لانے کے لیے لیکن مسئلہ سمجھ لیں اللہ کا نبی ہے لیکن حدیث میں آتا ہے حضور اونچے بیٹھے ہیں نیچے عمر بیٹھے ہیں اور ان سے نیچے دور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ حضور جو فرماتے ہیں عمر پڑھ کے آگے سنا دیتے ہیں اور عورتیں جو کہہ رہی ہیں عمر حضور کی دربار میں پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن غیر محرم پہ نظر ڈالنے والی اجازت نہیں ہے غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے عورتیں سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی بیٹھی ہیں قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں نبی اللہ اکبر بھی کل منہ مینا تیوا یہ نا اللہ شرک نہ بلراہ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن نسل اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ایمان والی ہے اور کیا مانا حالانکہ ایمان تو نہیں لے آئے اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ایمان لانے کے لیے آ رہی ہیں اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گی اس لیے فرما دیا مومنات کیوں آ رہی ہے یو با یہ نہ کا تیری بیت کرنے کے لیے لیکن یاد رکھو بی بی ایشا فرماتی ہے حضور نے اور تم سے بیعت تو لی ہے لیکن ماں مسد رسول اللہ ہے حضور کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا حضور دور سے بیٹھ کے بل زبانی عورت سے بیعت لے لیتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور آج تو عقیدہ یہ ہے جناب پیر تو ماں باپ ہوتا ہے سائیں ماں باپ سے بھی بلا گفردہ ہوتا ہے اور صحیح مرشد تو باپ ہے نا حضرت جب باپ گھر میں آئے گا تم کبھی باپ کے گھر میں گئے ہو بیٹوں سے کیوں پردہ ہے جا کے تو دیکھو ٹانگے جڑوا آتے مریض کی جی۔ یہ ون میں ٹریفک کب سے چلی ہے آ کر کے وہ تو ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے لیے بنا ہو یہ کون سا پیر ہے کہ غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہوں ہاتھ ملاتے ہوں سامنے بیٹھ کے کھانا دعا کرو یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت جتنے دن مکے میں ہو کسی کو بد دعا نہ دے یاد رکھ اچھا دعا جو دیں یہ وہ زمین کا جھگڑا ہے وہ ذاتی جھگڑا ہے وہ ہمارا رقبہ چھینا ہو یہ دعا کیا کرو کہ میرا اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ذرا پٹری سے بھٹکے ہوئے ہیں گاڑی ذرا اتری ہوئی ہے پٹری سے نام تو تیرا لیتے ہیں غریب کو بھی کلمہ بھی تیرا پڑھتے ہیں تیرے نبی کو بھی ماننے والے ہیں بس توحید کے بجائے ذرا شرک کی بیماری میں پڑ گئے ہیں سنت کے بجائے بداد میں الجھ گئے ہیں مہربانی کر کے ان کو بھی اندھیروں سے نکال کے توحید والے نور کو نصیب پر دشمن کے لیے دعا مانگا کرو دشمن کے لیے بھی دعا مانگا کرو اللہ تو اگر چاہے تو دشمن بھی تو دوست بن سکتا ہے میرا اللہ جن سے ہمارا جھگڑا ہے تو چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے دوست بنا دے اللہ جن سے ہماری مخالفتیں ہیں ہماری محبتیں پیدا کر لیں یہ جگہ پر دعا دینے کی نہیں ہے میرے نبی کی بات یاد کر لیں حضور کی رحمت کا سبق سن لیں حضور نے فرمایا میرا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں اگر میں نے غصے میں آ کے کسی کو دعا دی ہے لعنت بھیجی ہے اس کو بھی رحمت میں بدل دیں بھول جاؤ غصے مجھ سے مر جانا ہے مٹی میں جانا ہے کیا غصہ ہے کیا اکڑ ہے کیا تکبر ہے اب دیکھیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا بیت کرو اچھا بیت جو ہے اسلام کی بیت ہے اور بیت کا پہلا پہلا آئٹم پہلا پہلا دفعہ پہلی پہلی شبد کیا ہے اللہ شرک نبی شعی اللہ نے فرمایا میرا مدین سے بیعت نہیں لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شہر کو شریک پہلی بھی آئٹم یہ ہے کہ شرک نہ کریں اس کے بعد ہے بلا یا شرک نہ چوری نہ کریں بلا یا زرینا زنا نہ کریں بلا تلنا اولاد ہلنا اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں بہتان نہ باندھیں میرا بدری تیری نہ فرمانی نہ کریں یہ شرطیں قبول کریں تو ان کی بیعت کر لیں وہ ساری باتیں پہلے بعد میں ہیں اللہ نے فرمایا پہلے بنیادی بات کرو کہ اللہ یو شرک نہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور شرک بھی یہ نہیں کہ کسی بنائے اللہ یو شرک اللہ بلّہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کریں شرک اتنی بڑی بری بلا ہے اور اسی طرح آپ دوسری ادیب سنیں میرے مدنی پاک موجود ہیں ایک صحابی آ گئے حضور نے بات پوچھی اس نے کہا ماشا اللہ ہو و شیتا اس نے کہا حضور ماشا اللہ ہو و شیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے حالانکہ ہم بھی سارے کہتے ہیں اور جی جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی لیکن یاد رکھیں کہ عربی میں لفظ آ گیا واہ کا ماشا اللہ ہو واہ وشیتا اور واہ ہوتی ہے ملانے کے لیے جیسے ہم کہیں گے کہ جا علی زید بکر میرے پاس یار آج زید بھی آیا تھا اور بکر بھی آیا تھا تو واہ مانا دونوں آئے تھے تو واہ جمع کے لیے ہوتی ہے جب اس نے کہا کہ ماشاء اللہ ہو شیتا حضور ناراض ہو گئے حضور نے فرمایا اجال ترین اللہ نکم اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے یہ نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ حسم شیتا جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ چاہیں کیوں تاکہ بندہ شرک میں نہ پڑ جائے تاکہ بندہ جو ہے کسی شرک کی بیماری میں نہ پڑ جائے اچھا اسی طرح جناب اللہ کے قرآن کی دوسری آیت پہ غور کریں بابود اللہ ولا تشرکو بھی ولا تشرکو بھی شہید اللہ کی عبادت کرے خالص اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرے اب اور آیت پہ قرآن پہ نظر جانے بمن کا رجوبی فل یامل امر ساد و نیوشی رکھ بھی عبادتی ربی اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں اللہ کی نکاح زیارت نصیب ہو اچھے عمل بھی کرے لیکن شرط یہ ہے کہ یشرک اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اچھا اب یہ ساری آیتیں آپ نے سن لی کہ شرک حرام ہے شرک جہنم ہے شرک ظلم عظیم ہے شرک اکبر القبائر ہے شرک ساری گناہوں کی جڑ ہے شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے مشرق جو ہے جہنم میں ڈالنے والا ہے مشرق کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی مشرق مر جائے تو ہم بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے مشرق رشتے دار ہو اس کے لیے بھی بخشش نہیں مانگ سکتے قیامت والے دن میرا مدنی ہر گناہ گار کی شفاعت کریں گے لیکن مشرق کی شفاعت نہیں کریں گے یہ ساری قرآن کی آیتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں اب جناب انشاءاللہ دعا کریں اللہ تو دے اب اب عرض کروں گا سمجھاؤں گا کہ شرک ہے کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہ تو ہم نے پڑھا کہ شرک نہ کرو شرک جہنم میں ڈالے گا شرک عمل برباد کرے گا مشرق کے لیے مذہبت بھی نہ مانگو لیکن شرک کیا ہے ہاں شرک کا کیا مانا ہے شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کی تعریف کیا ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا اس لیے پہلے انشاءاللہ دعا کرو اللہ توفیق بھی دے صحت بھی دے ہمت بھی دے کہ شرک کیا ہے جب شرک سمجھ آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بھی یاد کریں گے کہ اللہ کی توحید کیا ہے پھر جب توحید اور شرک سامنے آئے گا تو انشاءاللہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ توحید کس کو کہتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں آگے جا کے پھر ہم بیان کریں گے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے تاکہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں اور صحیح معنوں میں تم جب اقرار کر کے چلے ہو کہ لا شریک الگ الگ بائک جب واپس جاؤ تو اللہ کہے فرشتے آج میرے بندے نے شرک سے توبہ کر لی ہے گناہوں سے توبہ کر لی ہے حدیث میں آتا ہے جب حاجی عرفات سے واپس آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مینا سے واپس آئے گا انشاءاللہ اور طواف دیابت کرے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو آج خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو اس لیے کہ سارے گناہ جو ہیں ہمارے انشاءاللہ مٹ گئے تو آ کرو گنا دو اے گناہ تو ایک آدمی مجھے یاد آتا ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہنے لگا جی دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرما لے اچھا بزرگ آدمی تھے عالم آدمی تھے ماشاء اللہ بہت انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے چپ کر گئے اس نے پھر کہا کہ جناب دعا کرے میری حاضری قبول ہو جائے چپ کر گئے جب تیسرے تو بتاؤ کہا شریف آدمی قبول نہیں تھا تو تم تکڑے ہو اللہ سے لڑ کے آئے ہو ادھر وہ اللہ نے قبول کیا ہے تو آئے ہو نا اگر اللہ منظوری نہ دیتے تو کوئی آ سکتا تھا اس کے دروازے پہ اللہ نے قبول کیا ہے اللہ نے اجازت دی ہے اللہ نے منظور کیا ہے اب دعا کر کے اللہ ہمارے عمل بھی عقیدے بھی سورت بھی سیرت بھی سیدھی محمد و بدری والی بنا دے اور اللہ پاک ہمارے حج اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے دعا کرے اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ فلسطین میں کشمیر میں شیان میں ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما یا اللہ اللہ اسلام کا بول کالا فرما یا اللہ یہود اور حدود کو و ال کا منہ کالا فرما دے یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ عرب کی حفاظت فرما بلد العمین کی حفاظت فرما